اللہ رب العزت نے اپنی منشا اور نصیحت کے مطابق دنیا میں ہر شہر کو بڑھتے رکھے ہوئے ہیں کوئی اس میں حکمتیں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہوں کسی وقت میرے اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت بھی ہے اور کسی کے اس کو بھی زیادہ عزت کی ہے سب سے زیادہ عزت و احترام اللہ تعالیٰ نے حضرت السلام کے بعد استعمال اور بنی آدم بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ احترام عطا فرمایا ہے کچھ گروہ ہیں کچھ دماغی اور کچھ کو اس کے پیچھے رکھا ہوگا ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو اس عزت و احترام اور توفیق کے اسباب بیان فرمائے ہیں وہ دنیا میں اس کے دین کی مسلوشائت اور اس کے کرنا اللہ توفیق کی سربرندی ہے جو جس قدر اللہ تعالیٰ نے جس سے جتنا زیادہ اپنے دین کا کام دیا ہے یہ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہنا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے معاملے میں زیادہ سخت امتحان لیا ہے صحت کی سب ہم اکرام گرام اللہ تعالیٰ کے مقرر اور پسندیدہ بندے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی رکھی ہوئی ہے کیونکہ اسی حساب سے جس کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ ذمہ داری لگائی اس کی زیادہ سے انبیاء اکرام میں سے العظم رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت بخشی اور ان سے زیادہ سخت وعدہ لیا تھا کہ ان کی سرکار کا ان کا موتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ عزت بخشی کے تمام امتوں میں حضرت عطا اس سے پہلے حجت قائم کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا ہے لیکن وہ اپنی حجت اور خبیلت قائم نہیں نہ شکری پر نہ شکری نہ فرمانی پر نہ فرمانی ان کی مانی کریں گے گرانے کا عالمی میں عالمی تمام دہانوں پر تمہیں نے ذریعے لیکن اس فضیلت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ریز ہونے اور اس کا شکر ادا کرنے اور اس عزت اور کرامت کو سنبھالنے کی بجائے وہ نقبت کا شکار ہو گئے تکبر کا شکار ہو گئے اور نشکری کا شکار ہو گئے اللہ رب العزت کی جی ہوئی اس عزت کو سنبھال سے اللہ تعالیٰ کا پرانے کریم کے اندر بھی فیصلہ ہے اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہی کام بتائی ہوئی تھی جو شکر کرے گا اسے زیادہ عطا کرے گا جو نہ شکری کرے گا اس کی منی اسرائیل کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بات لکھی ہے اور ضروری کا بھی لکھا ہے کہ شکر کرو مجھے یاد رکھو مجھے بڑھاؤ نہ اور میرا شکر ادا کرو میری جو شکریہ میں ان شخص تم نہ ان سفر تم انہیں آزادی نہ شریف یہ آئے ہر شخص کی پر ہے لیکن یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دنیا شروع کی بہن یعنی گدر تو ہم دی آدمی اتنا دیا ان کو اتنا دیا کہ سمجھ سے باہر لیکن ساتھ یہ افراد ہے ان شکر تم لازی بننا یہ شکر ادا کرو گے تو اور نہیں بولا ان سفر تم اگر میں شکری کرو گے ان میں آزادی میں شریف کی بات مت نہیں ہوگا تو میرا آزادی بنا دنیا میں غلامیاں آتی رہی ہیں مصیبتیں آتی رہی ہیں لوگوں پر لیکن ان حیث قوم جتنی بدترین غلامی بنی اسرائیل پر ساری ہوئی لوگوں کے حکومت میں اتنی شریف ترین غلامی کو شاید کسی قوم نے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مثال ہے اصلاح و اسلام کے ذریعے اس غلامی سے نکالا اور ابھی آزادی کا کام شروع نہیں کیا انہوں نے نئی دولت اور نئی مملکت میں رہنا شروع نہیں کیا اچھی طرح حضرت تو انسان ہے صلاح اسلام کے لیے عوائد و ضوابط رہنے کے لیے آسمانی کتاب لینے کے لیے گئے تو بعد میں اللہ تعالیٰ کے اللہ حکم حاکمین نے ان کو اپنے جیسے انسان کی غلامی سے نکالا تھا انہوں نے ہلاکت کی انتہا کی کہ اپنے سے بھی بدتر حیوان بھی نہیں جمعات کی غلامی سے بڑی ہلاکت اگر کسی بچرے کی ہی پوجا کرنی تھی تو اس سے تو بہتر تھا کہ کی پوجا کرتے رہتے لیکن اللہ حکم حاکمین کی اس عظیم شان نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ نشری کے شکار ہو گئے اللہ احکم الخین شکر کے نتیجے میں عزت ادا کرتا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظمت ان کے وقار ان کے احترام اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اہمیت کے متعلق وہ اس کے دین کی خدمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرم برداری ہے اور اللہ تعالیٰ کا سلام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر عزت عطا فرمائی گئی اس کے بہت سارے دلائل ہیں سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ حضرت محمد کی امت سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے امت محمدیہ کے عمر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دین سے کبھی نہیں کرنی چاہیے یہ وسلم کی سو اور محمدوں کا سورہ وسلم افضل کائنات ہے اس لیے آپ کی امت تمام اور اس کے بعد فرمایا اخریت لینا مون عروسہ لوگ کرے گا تو مرونیت تین دلیلیں تو یہاں اس امت کے افضل ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ برائی سے روکتے ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ العزت پر ایمان یہ دلائل ہے امت محمدیہ کے ہونے ہوگی اس میں کوئی طبقہ نہیں ہے کسی طبقے یا کسی گروہ کا ذکر نہیں ہے ہر وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور اگر وہ امت کو عطا کی گئی عزت و عظمت اور وقار اور فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی اسی طریقے سے عزت و عظمت والا ہوں جس طریقے سے امام الانبیاء کی باقی امت ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تینوں ذمہ داریاں اس کی یہ تینوں دلائل اس کو مہیا کرنے ہوں گے اپنے افضل العم کے رکن ہوں گے نیکی کا حکم معروف کا حکم اور منصب سے روکنا اور اللہ پر علم یہ معروف کیا چیز ہے ممکن کیا چیز ہے امر معروف نہیں اگر ملک انبیاء اکرام کا تمام انبیاء اکرام اس امر میں مشہور ہے امر معروف نہیں اگر معروف کا حکم اور مدت کے اس کا حکم دینے سے پہلے اور اس سے روکنے سے پہلے یہ شناخت ہونی ضروری ہے کہ معروف کیا ہوتا ہے اور منکر کیا ہوتا ہے عربی زبان میں معروف کہتے ہیں مانوس کی جانی پہچانی کی جس کو لوگ جانتے ہیں جس کو لوگ پہچانتے ہوں اور منکر کہتے ہیں اجنبی شہ کو نامانوس شہ کو جس کو لوگ نہ جانتے ہیں حضرت اللہ علیہ السلام اسلام کے سلسلے میں ہے خراب حریف دخلے سفال السلام علیہ قوم میں گن کہ علیہ صاحب السلام کے مہمان آئے انہوں نے آپ اسلام کہا ابراہیم علیہ صاحب السلام نے اسلام کا جواب بھی دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ وعلیکم السلام ایسی قوم کو جس کو ہم جانتے رہے منکر قوم نامانوس اور اجنبی قوم ان کو لوگ پہچانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ معروف کہتے ہیں اس کام کو اس عمل کو اس خیال کو اس عقیدے کو اس نظریے کو جس کو لوگ جانتے پہچانتے ہوں سمجھتے ہوں اور لوگوں کے لیے چندے کی اور نئی اور اوپری چیز نہ ہو اس کو معروف کہتے ہیں اور نامعروف غیر معروف اجنبی اور نہ پہچانی ہوئی چیز کو منتقل کہتے ہیں یہ وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ سارے کے سارے جانے پہچانے ہیں انسانی طبیعت ان کے ساتھ مانے یہ اللہ رب العزت کی ہے اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا دین انسانی فطرت انسانی مزاج اور انسانی طبیعت کے مطابق اٹھایا ہے جانی پہچانی چیز کو معروف کہتے ہیں اور تمام معروفات بتا دے گئے ہیں کہ یہ کام کرنے اور جن کاموں سے روک دیا ہے وہ سارے کے سارے انسانی معاشرے اور انسانی طبیعت وہ انسانی طبیعت جو بیمار نہ ہو جو خراب نہ ہو چکی ہو جو مردہ نہ ہو چکی ہو جو اپنا مزاج بدل نہ چکی ہو جو انسانیت سے نکل کر کسی حیوانی دائرے میں داخل نہ ہو چکی ہو اس کے لیے وہ تمام کام دقت اور ناپسندیدہ نام آمد ہوتے ہیں جن سے اللہ اس کے رسی ہے اور جن کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب انسانی مزاج انسانی طبیعت کے لیے مانوس کام ہوتے ہیں آپ دیکھتے نہیں منہ صاف کرنا جوڑنا صاف ستھرے کپڑے پہننا ہر وہ انسان جس کی طبیعت تندرست کو تبانا ہے اور وہ اپنی انسانیت قائم رکھے ہوئے ہیں معاشرے میں ایک معذر انسان کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہے اس کا جو بھی دین ہو وہ صاف ستھرا نہ پسند کرتا ہے صاف ستھرا اور صاف ستھرا لباس اور صاف ستھرا وزیر کی اللہ رب اسی کا حکم دیا ہمارا یہ معاشرہ جو بیرونی آلودگیوں کی وجہ سے انتہائی ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکا ہے اس میں بھی آج تک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انسانیت قائم ہے اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے احکام آج بھی عزت و کے سارا معاشرہ جتا ہونے کے باوجود آج بھی سچ بولنے والے آدمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب کچھ سمجھ جائے اسی کا اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنا جھوٹا آدمی کہلانا اس معاشرے کے اندر بھی جس میں پتہ نہیں کتنے ہو جھوٹ بولنے والے آج بھی اسے گالی سمجھا جاتا ہے کوئی آدمی جسموں سے لے کر شام تک سو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی اس کو بھی جھوٹا کہ ہوتا رہتا ہے اس حد تک اسلام اور دین اللہ رب العزت کا اتارا ہوا انسانی طبیعت کے ساتھ اس حد تک نہیں تھا حیوانوں کی ہی زندگی عام ہونے کے باوجود لینے والے رشوت دینے لینے والے وہ بھی اپنے دروازے پر زیادہ دیکھتے ہیں راشی اور گلتے بلکہ اخباروں کے اندر کیا دے دے کہ گاڑیاں نکالی جاتی ہیں رشوت دینے والوں کو رشوت لینے والوں نہیں اسی طریقے سے بدکاری ہے حرام کاری ہے تمام کام جن سے اللہ رب العزت اس کے رسول نے روکا ہے انسانی معاشرہ انتہائی بربادی کے باوجود ان کو جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے ان کو انسان ابھی ناپسند کیا اور جن کو اللہ اس کے رسول نے پسند کیا ان کا حکم دیا ہے انسان آج بھی اسے پسند کیا یہ ایک الگ بات ہے کہ معاشرہ اپنی خرابی کی وجہ سے دین سے دوری کی وجہ سے اللہ اس کے رسول سے دوری کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت معروف ممکن بن چکا ہے اور ممکن معروف رسول اللہ علیہ وسلم پیش ہوئی نے فرمایا تھا کہ اس وقت غلط آدمی تلاش کرنے سے نہیں ملے جس طرح دیکھو اچھے ہی اچھے لوگ ایک وقت آ جائے گا کہ لوگ باتیں کیا کریں گے کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک جانکار آدمی ہے فلاں خاندان کے اندر ایک سچ بولنے والا آدمی ہے سچ بولنے والے جانتدار اور اچھا کردار اپنانے والے لوگوں کی مثالیں دے کر ان کا ذکر کیا جائے گا اس کا ٹکا لوگ گا بالکل یہی صورت حال بنی ہوئی جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں سب کے سب غلط راستے پر چل رہے ہیں جانتدار افسروں جانتدار اچھے کردار کے حامل انسانوں کی تلاش ہوتی ہے اور کوئی کوئی آتی نہیں معاملہ کرتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کبھی طور پر انسان ڈرتا ہے کہ ہر آدمی ہاتھ سے ہاتھ لا رہا ہے ہر انسان جیب کاٹنے میں فوٹو ہے اور جانکاری اب دیکھنے میں انتظار منکر بن چکی ہے لوگ اس کو جانتے پہچانتے نہیں یہ کوئی مشکل سے آدمی نہیں اور معروف بلائی کی باتیں یہ منکر بن چکی ہیں لوگوں کے لیے ایسی ہے کہ گویا کہ نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم اپنے جان اور دل سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں آپ ظلم کے فرامین ہماری وہ لوگ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ہم یہاں موجود ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کی بات ہے امام نبی نے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بتائی ہوئی ہیں جن کو کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے ان کو ہم اس حد تک چھوڑ چکے ہیں کہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ بھی کام ہوتا ہے امام میں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ آدمی ہنڈی پکائے اس میں تھوڑا زیادہ پانی ڈال دے نہیں گے کتنے لوگ ہیں جو پڑوسی بھی کرتے اور پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں یہ نبی علیہ صاحب اسلام کا یہ معروف ترین کام ملک بن چکا ہے یہ معاشرے کی خرابی کی وجہ سے معروف منکر ہو گیا ہے اور منکر معروف ہو گیا ہے یہ الگ بات ہے لیکن عربی زبان کی روح سے اور شریعت اسلامی کی روح سے معروف کہتے ہیں اس کام کو جس کو انسانی معاشرہ جانتا پہچانتا ہو اور سب لوگوں کے لیے وہ ماروس شامل ہو اور منکر کہتے ہیں اس عمل کو جو نامانوس ہو اور لوگ اس کو نا پسند کرتے ہوں لوگ اس کو اجنبی سمجھتے ہوں نہ پہچانتے ہوں جیسے ایک ایسا آدمی جو محلے کے اندر آ جائے کوئی نہ اس کو جانتا ہو اس کو منکر کہتے ہیں اور جس کو سب لوگ جانتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں تو بہت معروف شخصیت ہے تھوڑا آدمی بہت معروف ہے لوگوں کو سب کے سب جانتے ہیں گویا کے سارے کا سارا اسلام معروف ہے سب کے سب کرنے کے کام معروف ہے جن کاموں سے اللہ اس کے رسول میں روکا ہوا ہے وہ سارے کے سارے منکر ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ معروف اور منکر پورے اسلام کا مجموعہ ہے پورا اسلام معروف اور منکر کو مشتمل ہے اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا کہ میں کوئی بھلے کی بات ایسی نہیں ہے جو تمہیں بتا دے رہے اور کوئی تمہارے نقصان کی بات نہیں ہے جس کو روکے اسی لیے اسی لیے ہم زور سے کہتے ہیں لوگوں کو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیکی چھوڑ کر نہیں گئے جس کے متعلق بتانا گئے ہم یہ کرنی ہے آپ کے بعد جو بھی نیکی ایجاد کی جائے گی جتنی بھی خوبصورت لگے وہ کہلائے گی اللہ اس کا رسول اس کو ناپسند کرے گا اس لیے کہ امام الانبیاء امت کے ساتھ جتنا باغ اپنی اولاد کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے اس سے بھی جانا چاہیے اور اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ میرے بندوں کو تمام اچھی باتیں بتا دو تمام بری باتیں سے کوئی ایسی نیکی نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا حکم نبی علیہ صاحب اسلام لے کے نہ گئے ہو اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے نبی علیہ صاحب اسلام روک کے نہ گئے اس لیے انعام الزیا کی تشریف لے جانے کے بعد کوئی نیکی ایجاد نہیں کی جا سکتی کوئی نیکی ایجاد نہیں کی جا سکتی ہر وہ نیکی جو نیکی تھی وہ نبی علیہ صاحب اسلام پھٹاتے تھے انام الزیہ تشریف ہی لیے جائے لوگوں کو بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے

من تنظیل رباس المؤمنين الذين يعملون ہے قرآن ہے سیدھی کتاب ہے کوئی غلط بات دنیا بھر مل کر کوئی ایسی بات قرآن سے تلاش نہیں کی جا سکتی دونوں ایک بات قرآن کی ترتیب تزیم اس کے مقامی مرتبے اس کی زبان اس کے معنی کے اعتبار سے کوئی آدمی قرآن کریم کی غلطی نہیں جا اور دوسرے اعتبار سے بھی کہ کوئی آدمی اس پر عمل کر کے گاٹا کھا لے اس کا نیچے نہیں اس کے قواعد و ضوابط ذاتی طور پر بھی محکم ہے قیم ہے مضبوط ہے کوئی تیز کوئی قدیم کے اندر نہیں عملی اس بات سے بھی اتنے مضبوط ہیں اتنے شاندار ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان قرآن پر عمل کرے اور پھر اس کو بھی نقصان ہو اللہ رب کرتے نے قرآن قدیم جگہ جگہ اس بات کا چیلنج کیا کہ کوئی کر کے تو دیکھے کوئی کر کے تو دیکھے ایمان لا کے دیکھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایمان لائے تو اس کو نقصان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ رب العزت کو قرضہ دے اور پھر اس کی بھاشا بڑھے وہ قرضہ مال کا بھی ہو سکتا ہے کوئی زندگی کا بھی ہو سکتا ہے جان کا بھی ہو سکتا ہے اپنے وقت کا بھی ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کو قرضہ دینے والا انسان کبھی جاتا نہیں نہیں گویا کہ قرآن حکیم ذاتی اعتبار سے زبان کے اعتبار سے اور الفاظ کے اعتبار سے بھی مکمل ہے کوئی غلطی اس میں تلاش نہیں کی جاتی اور عملی اعتبار سے نظام زندگی کے اعتبار سے بھی اس میں جو غلطی تلاش نہیں کی جا سکتی کوئی اس پر عمل کرنے والا آدمی کبھی نقصان نہیں ہو وادہ آئے ہوں نہ واضح ہوں نہ وہ امن امل رہا ہے وہی امل رہا ہے سب امیدوار اللہ کا وہاں نیا بھی ہوگا کوئی حسن سے ایسا وہیوں سے مل عظیم ہے جو وعدہ علیہم ان کا کیا نقصان ہوتا ہے نو امن عبد اللہ اگر اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے تو اور اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے تو کیا نقصان ہوتا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اللہ علینا اور یہ بھی یاد رہے کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو ایک ذرا بھر بھی لے کے اللہ کے حضور پیش کرے پھر اللہ رب العزت سے وہ نیکی ہو جائے اللہ نے کیا جانتا بھی ہے ان کا بدلہ بھی دینا چاہیے اگر اللہ کو کسی پر رائے کے برابر کی ضرور نہیں کرتا اس کا آڈر کرتا ہے کو ہر طرح سے رائے تھا کہ نیکی کرے تو اس کو لیکن کوئی نیکی کرے اس کو ختم ہو جائے اس کا کوئی انسان نہیں سے ہو لیکن ہوں اگر میں آگے اور تو انسانوں اللہ جو تم نہیں کرتے وہ بھی عطا فرمت ہے بغیر کچھ کیے گئے وہ کچھ عطا فرمت ہے ایسا ہی ہم کیا کرتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے اگر حساب کرنے لگ جائے تو انسان تو ایک دن بھی پر نہ رہتے اللہ رب العزت بغیر حساب کی بھی سب کچھ حساب فرماتا ہے اللہ رب العزت بغیر حساب کی سب کچھ حساب فرماتا ہے یہ یوں کہہ لیجیے زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا انجام یہی حاصل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی حاصل کر رہے ہیں اور یہی اللہ رب العزت کی نعمتوں سے پھر استفادہ کر رہے ہیں اخروی زندگی جو لامحدود ہے اس کے لیے جمع کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو اللہ رب العزت کا سولہ خاص بھی ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پرانے حکیم ایسا عظیم شان نظام زندگی عطا فرماتا ہے نہ ذاتی طور پر پرانے کریم میں غلطی نکالی جا سکتی ہے نہ عمل اس میں غلطی نکالی جا سکتی ہے اور کیا کرتا ہے نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے اور ماننے والوں کی خوشخبری دیتا ہے قرآن کریم بھی مبشر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبشر ہے امام الانبیاء بھی مبشر ہے اور بشیر ہے قرآن کریم بھی مبشر ہے لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے لیکن یہ تبشیر دو طرح کی ہوتی ہے ایک مبالغہ مبنی اور ایک پوری پوری کہ جو حقائق ہے وہ بتا دیے جائیں جو خوش پورے حقائق ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے وہ سیدھا سیدھے بتا دیے ایک تفصیل ہوتی ہے جو جسے کہتے ہیں سبز اس لیے غیر مسلموں کے یہاں جو تبدیل ہوتی ہے اہل کتاب کے ہے ہاں، اس کو تفصیل کہتے ہیں غیر مسلم جو تبدیل کرتے ہیں اس کو تبصیل کہتے ہیں اور ان کے تبصیل کرنے والے خود بے عمل ہوتے ہیں تنخواہ دار ملازمین ہیں اور ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ کتنے آدمی کا اس رہے ہیں وہ خود اس پیغام پہ قائل ہے یا نہیں قائل اس کی کوئی کرے گا اور سچ بولنے کے ذمہ دار بھی نہیں لوگوں کو کسی طریقے سے اپنے نظریے کے قائم کرو بغیر یہ سوچے کہ ہم سچ بول رہے ہیں یہ جی بول رہے ہیں لیکن مسلمان ایسا کبھی نہیں مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا سچ بولنے کا پابند ہے اللہ کے معاملے میں بھی آخر کے معاملے میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اسی لیے ایک دور آیا تھا جب اہل اسلام کے بعد نے یہ سمجھا جب مسلمانوں کے عمل کی جلدیں نیلی پڑ گئی ہیں لوگ یہ چیز کی طرف مائل نہیں ہے اس لیے جھوٹی حدیثیں گھر کے سناؤ لوگوں کو تاکہ لوگ یہ چیز ہو جائے متفق طور پر پوری امت نے فیصلہ کیا کہ ایسی حدیثوں کو موضوع کہا جاتا ہے جو ابھی علیہ صاحب السلام نے بیان نہیں فرمائی وہ جتنے بھی خوبصورت سے خوبصورت ہوں ان کو بیان کرنا ان کو گھڑنا ان کو لوگوں تک پہنچانا تمام کا تمام حرام ہے نتیجہ جو بھی ہو نیت جو بھی ہو حضرت محمد علیہ وسلم کا نام لے کر کوئی غلط بات نہیں کی جا سکتی امام خود ہی بتا گئے تھے من چلوں گا میں قاعدہ ہوں میرا نام لے کر کوئی جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں کھلا بے شک اس کی نیت یہی ہو کہ لوگ نیکی کروں گا کوئی پرواہ نہیں تیسری بات سچ بات اور اسے کیا کہتے ہیں سچ بات کو تبدیل اس لیے مسلمانوں کے یہاں زیادہ تر نفظ ہے تبلیغ کا استعمال ہوتا ہے کہ جو سیکھا ہے وہ لوگوں کو سکھا دو جو سنا ہے وہ لوگوں کو سنا دو جو لیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو اب ان کی قسمت ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ ان کو قائم کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بول سکتے غلط راستے اختیار نہیں کر سکتے نیک مقصد کے لیے غلط راستہ اختیار نہیں کیا جا سکتا اسلام کے اندر مقصد بھی نیک ہوتا ہے ذریعہ بھی نیک ہوتا ہے مقصد بھی نیک ہے ذریعہ بھی نیک ہے اور غیر اسلامی تحریکوں کے اندر نیک مقصد کے حصول کے لیے وہ غلط راستے اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دین پیچھے بھی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا دین اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آگے بھی طرف جا رہا ہے اور یہ زبردست درجہ ہوتا ہے تبلیغ کہ جو کسی کو آتا ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے بڑی ابھی شان دعا دی ہے آج جس کا ڈیٹا ہے کی دعا لمبیاتی نظر الله لمن سمع مقالته سبحانه أداها كما سمعها فانظروا من الذي روعى له من سامع بلغه ما تكتب عنه سامع نظر الله لمن اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کی سر اتارے نبی علیہ سات اسلام اور چہرے کی سر اتارنے کی بات اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین دار اور دین کا کام کرنے والوں کے چہرے آخر عمر تک سروتازہ رہتے نظر اللہ عمران اللہ تعالیٰ شخص کے چہرے کو سر تازہ رکھے سب یہاں تعالیٰ کی جس نے میری بات سنی چاہیے کیا چاہیے بھی ہوں جو میں دن یاد رکھنے یا رکھنے یاد کچھ چہرے قیامت کے دن سر تازہ ہو بڑے قیامت کی سختیوں کے آثار نہیں ہوں گے جہنم کا خوف تاری نہیں ہوگا جنت سے محرومی کا خوف تاری نہیں ہوگا اہل ایمان کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور طرح تازہ ہوں گے پرانے کریم میں بھی نہ میرا رب حاضر جو چہرے تر و ہوں گے وہی اللہ رب کو دیکھیں گے وہی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور لوگوں کے چہرے تر و ہوں گے تو وید ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے اسی بارے میں تھوڑا سا پہلے سمجھایا کل تک مسئلہ ایک روح نے ایک گروہ کو ایسا ضرور رہنا چاہیے مسلمانوں کے اندر ایک جماعت تو ضرور ایسی رہنی چاہیے ایک طائفہ ضرور ایسا رہنا چاہیے جو نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی کے روکتے رہے اس لیے کہ نجات صرف انہیں لوگوں کی ہوگی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کے اور انہیں کے بارے میں آگے جا کے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہو قیامت کے دن دو طرح کے ہو جائیں گے لوگ کچھ کے چہرے کیا ہوں گے کچھ کے چہرے سے گے مطلب یہ نسبت گت وجوہ ہو اب ہر بات ہے ایمان ہے تم فضو کو کو اللہ تم تم تک کرو اور جن کے چہرے کیا ہوں گے ان سے اللہ کہے گا تمہیں ہم نے ایمان فرمایا تھا اسلام کا فرمایا تھا اور تم ممکن ہو گیا کہ مانتے نہیں تھے مسلمان ہونے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے نے ہمیں ہم تمہیں اسلام اور دین عطا فرمایا تھا اور تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا لڑکر ہو گئے تھے اب یہ بات مسلمانوں سے ہو رہی ہے نے ہمیں ہم تمہیں اسلام اور دین عطا فرمایا تھا اور تم نے اس کو چھوڑ دیا تھا ہم ہو گئے تھے اب جہنم جہنمیہ اللہ رحمت رام ہوں ابھی خالدی اور جن کے سر و تازہ اور سفید ہوں گے چمک رہے ہوں گے سبھی رحمت اللہ خانے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہمیشہ کے لیے مزے میں صاحب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنتا ہے کہ جس نے میری بات سنی ہم آہا کہ اسے یاد کی بات سنوں گی یاد بھی کی سنتے تو بہت ہیں یاد کرنے والی بات ہے اس نے سستی ہو رکھی تو جس نے میری بات سنی اور پھر اس کو یاد رکھا تو اللہ کا ہے پھر اس نے کلبے کی تالا لگائے بغیر جیسے سنا ویسے کا ویسا ہی آگے پہنچا دیا سر بہو بندہ ہو سکتا ہے کہ جس نے سنی ہے آگے سنا دی ہے یہ شاید اس پر عمل نہ کر سکے اور جس کو سنائی ہے وہ اس پر عمل کرے وہ اگر عمل کرے گا تو اس کو بھی سواب ملے گا یہ بھی برابر کا اس کے حضر کے اندر شریک ہوگا اور نبی علیہ صاحب اسلام کی دعا دی گئی نبی علیہ السلام کی دعا کے شخص کے لیے ہے جو اللہ رب العزت کے رسول کی کوئی بات سنتا ہے پھر اسے یاد رکھتا ہے پھر جو تو بغیر کسی تبدیلی کے آگے پہنچا دیتا ہے اس عمل کا نام کیا ہے تبلیغ اسے پہنچانا کہتے ہیں تبلیغ کا میں نہیں پہنچانا ہے اور پھر اس کے آگے ایک اور عمل ہوتا ہے جو اس سے بھی زیادہ زوردار ہے وہ ہے دعوت یہ کسی کو پیغام پہنچا دینا ہے اور ایک ہے دعوت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ بلاتے ہیں کہ جس خیال پر میں ہوں جو بلائی میں نے حاصل کی ہے جو بلائی میں نے حاصل کی ہے تم بھی اس بلائی کی طرف پوری کوشش کرتا ہے اس شخص کو اپنے نظریات کا قائم کرنے کی اور پوری کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت جو عظیم الشان نعمت نعمت ہدایت کا فرمائی ہے یہ شخص بھی اس نعمت کی سرفراہ اور یہ تو آپ کو پتا ہے امام ربی رسم اللہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت کبھی ان تک محدود نہیں رہتی اسلام جینے محبت ہے اسلام جینے محبت ہے ایمان سراسر محبت ہے اور یہ محبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ رب اور اس کے رسول کی محبت کبھی بھی کسی انسان تک محفوظ نہیں رہ سکتی یہ محبت پھیلتی ہے معاشرے کے اندر شرائط کرتی ہے اور انسان کی جان جا رہی ہوتی ہے کاش کی ساری دنیا میرے ساتھ مل کر اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنی ہو اور یہی وہ مقام ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری میں رنگ صاحب اسلام کی حدیث ہے صلاح تم منسل نہ سلامت تین خصلتیں ایسی ہیں کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان ایمان کی لذت محسوس کرنے لگے جیسے ہوا کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے ہوا کی گرمی محسوس ہوتی ہے اور کھانے والی چیزوں کی مساس محسوس ہوتی ہے کھانے والی چیزوں کی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے ایمان مکمل ہو جائے تو نیکیوں سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور نیکیاں لکھی لگنے لگ جاتی ہے جب کے اندر سرور اور اطمینان محسوس ہونے لگ جاتا ہے انسان کو ابھی کسی انسان کا ایمان مکمل ہو جائے جب یہ انسان سال حل تین خصلتیں ہیں جو شکلی ان تین خصلتوں کو اپنا لے اس کو ایمان کی لذت آنے لگ جاتی ہے ایمان کی لذت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنا نہ پڑھنے کی لذت پسند کرتا ہے